حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعی کی وجہ سے قسم کھائی کہ اپنی بعض ازواج کے یہاں ایک مہینے تک نہیں جائیں گے پھر جب انتیس دن گزر گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس صبح کے وقت گئے یا شام کے وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ آپ ایک مہینے تک نہیں آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو دو